یحییٰ بن سعید قطان نے حدیث بیان کی کہا ہمیں ہشام نے حدیث سنائی کہا مجھے میرے والد عروہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی کہ ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس گرجے کا تذکرہ کیا جو انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا اور اس میں تصویریں آویزہ تھی کہا بلا شبہ وہ لوگ قدیم سے ایسے ہی تھے جب ان میں کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو وہ اس کی قبر پر مسجد بنا دیتے اور اس میں یہ تصویریں بنا دیتے یہ لوگ قیامت کے روز اللہ عز و جل کے نزدیک بدترین مخلوق ہوں گے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو اکاسی